خوشی منانی چاہیے یا غم کرنا چاہیے زمانہ حاضر کے مسلمانوں ہر دور کی بات نہیں کر حاضر موجودہ دور کے مسلمانوں کو بارہ ربیع الاول شریف کے موقع پر خوشی کرنی چاہیے یا رونا چاہیے وہ میں دسنا کی کرنا چاہیے بارہ موجودہ دور کے مسلمانوں کو بارہ ربیع الاول شریف کے موقع پر خوشی کرنی چاہیے یا رونا چاہیے یہ سوال ہے یہ موضوع ہے ظاہر بات ہے یہ موضوع کا نام ہی ایسا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں آپ کے شان پہلے ایسے موضوع سے مانوس ہرگز نہیں ہے لوگ پہلے ہی کہتے ہیں ان کی باتیں سارے زمانے سے بالکل حقیقت ہے جس طرف یہ گمراہ وقت جا رہا ہے گمراہ ماحول جا رہا ہے ہم بالکل دوسری سمت ہیں ہم مخالف ہیں ہم اس کی موافقت نہیں کرتے اللہ تعالی اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات شریف کی بہتر کے ساتھ مسلمانوں پر عظیم احسان فرمایا اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست مبارک سے بے عصرت مبارکہ کے ساتھ احسان عظیم فرمایا میرے لفظوں پر غور کرو اللہ تعالی نے اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر مومنین پر اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ کے ساتھ احسان عظیم احسان عظیم فرمایا ایمان والوں پر احسان بات سمجھنا اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی قرآن مجید میں اس احسان کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت کے ایک تو اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقط ایمان والوں کا وہاں ذکر فرمایا کہ احسان ایمان والوں پر کیا اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف ذات محمدی کی پیدائش کے ساتھ نہیں بلکہ ایک وقت خاص رسالت اور نبوت کا ذکر فرمایا کہ رسالت والے وقت کے ساتھ ذکر فرما کر فرمایا کہ رسول بھیج کر احسان کیا جو جو میرا پیغام تمہاری طرف لانے والا ہے تم میں اتنا حیثیت طاقت نہیں تھی کہ تم میرا پیغام سن سکتے اس تک پہنچ سکتے میں نے ایک ایسا واسطہ تمہارے اور اپنے درمیان پیدا کر دیا جو میرا پیغام تمہارے تک پہنچاتے ہیں یہ واسطہ پیغام جو تمہارے تک لانے والے ہیں تو ان کی پیغمبری کی وجہ سے میں نے تم پریشان کیا کیونکہ وہ پیغام لانے والے جو پیغام لائے اس پیغام کو ایمان والوں نے قبول کیا وہی دوزخ سے بچے دوسرے الٹا عذاب علیم میں مبتلا ہو جائے اگر فرض کرو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے بات کو سمجھنا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو کچھ مکہ بلکہ پوری دنیا کے کافر جہنم کے عذاب کے مستحق نہ ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وہاں قرآن بادی نہ باغ کا رسولہ کے مذہب کے مطابق بات کرتا ہوں بتا ما کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک ہم پیغام اپنا نہیں پہنچاتے ہم عذاب نہیں کرتے عذاب پہنچاتے پیغام پہنچاتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں مستحق کے عذاب ہوتے ہیں پھر ہم عذاب دیتے ہیں ہمارا دینا حقہ نہ بہت اور پیغمبر بھیجتے ہیں پھر عذاب کرتے ہیں پیغمبر بھیجنے کے بغیر عذاب نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے کفار مکہ کیا پوری دنیا کے کافر اگر کفر میں رہتے تو عذاب الہی ان پر لازم نہ ہوتا آپ آئے پیغام لائے جب وہ پیغام انہوں نے سنا اور اس کو رد کیا حجت تمام ہو گئی اللہ تعالی کی طرف سے اس کا قانون قاعدہ ضابطہ پورا ہو گیا اس کا وعدہ پورا ہو گیا وہ عذاب علیم کے مستحق ہو کر مر گئے ایمان والے اس عذاب سے اس وجہ سے بچ گئے کہ اس پیغام کو مانا تو وہ جنت میں چلے گئے سبحان اللہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انہوں نے سوائے عذاب کے کچھ نہیں لیا دین میں رکھنا کافر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے نبوت سے شریعت سے سوائے عذاب اور غانت کے انہوں نے کچھ نہیں لیا ولا الظالمين اللہ خسارا من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين قرآن نازل فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے شفا اور یزید الغالمین اللہ خسارا اور جو ظالم لوگ ہیں جنہیں یعنی کافر اور اس کی طرف پیٹ کرنے والے اس کی مخالفت کرنے والے اس کو رد کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ان کا خسارہ بڑھتا رہتا ہے ان کی تباہی بربادی بڑھتی ہے جو میں قرآن اتارتا ہوں جو آیت اترتی ہے ان سے اس سے ان کا عذاب اور بڑھ جاتا ہے عذاب اور بڑھ جاتا ہے ان کی تباہی اور بڑھ جاتی ہے ان کا خسارہ جو ہے وہ دن پر دن اضافے میں رہتا ہے مسلمان مومنین جو ہیں وہ اس پیغام کو مانتے ہیں اس پر چلتے ہیں اس کی داد کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں جب امتسال فرما برداری کرتے ہیں دن بدن اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرتا ہے اس وجہ سے فرماتا ہے مومنوں کے لیے قرآن فرمایا دل جو اتارتا ہوں میں یہ شفا اور رحمت ہے اور کافروں کے لیے خسارا کافروں کے لیے اللہ یزید اللہ خسارا جب یہ کافروں کے لیے خسارا ہے کافروں کی الٹا تباہی ہے کافروں کے لیے الٹا عذاب پکا ہو گیا اگر نہ آتے تو کافر بھی عذاب سے بچ جاتے ہیں آئے تو پیغام کا انکار کرنے سے کافر عذاب کے پورے مستحق ہو گئے عذاب ان پر لازم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیسے قرآن مجید میں فرماتا کہ میں نے رسول بھیج کر کافروں پر احسان کیا تو کا عذاب میں آ گئے اس وجہ سے فرمایا ایمان والوں پر احسان کیا کیونکہ ایمان والے اس کو مانتے ہیں تسلیف کرتے ہیں دل و جان سے اور اس پر چلتے ہیں چلنے کا اپنے اٹھ چلنے کا فرض ہونا یہ کاٹ رکھتے ہیں ہم پر اس دین پر چلنا فرض ہے اعتقاد رکھتے ہیں اگر نہیں چلیں گے تو ہم دوست بھی بنیں گے عذاب میں آئیں گے یہ اعتقاد مسلمان رکھتے ہیں اس وجہ سے وہ مسلمان ہوتے ہیں اور اگر کسی کا یہ اعتقاد ہو کہ اسلام پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کافر ہے یہ میں رکھنا اگر کوئی آدمی صرف اتنا مانتا ہے اسلام کو کہ اسلام دین سچا ہے بس مان لیا میں لیکن اس پر چلنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ کافر ہے اسلام سے ہو ایک اعتقاد رکھنا مومن ہونے کے لیے شرط ہے یہ اعتقاد یہ واجب العمل ہے اس پر عمل ضروری ہے نہیں کریں گے تو سزا پائیں گے یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے اگر اسلام سے باہر اندر یہ پکی یعنی عملی طور پر چلے نہ چلے لیکن اندر اس کا پختہ ہونا چاہیے کہ اگر نہیں یہ اسلام ضروری ہے اس کا پیسہ بالکل عمل ضروری ہے اگر نہیں کریں گے تو اس کی بنیں گے یار پھر نفس کی شامت سے اس پر نہیں چلتا تو اور بات ہے اس کا رکھنا پڑے گا سبحان اللہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں اور اور کئی لوگ اسی کفر میں مبتلا ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اسلام پر چلنا کوئی ضروری نہیں ہاں۔ اسلام عمل کے لیے نہیں ہے بس مان لیے کافی ٹھیک ہے بس سمجھ نہیں آئی بات تو میرے بھائی اس اللہ تعالیٰ نے کبھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رسالت کو ذکر کر کے منت اور احسان جو مومن پر ہوا یعنی یہ فرماتا یہ ذکر فرماتا ہے کہ احسان ایمان والوں پر ہوا تو اسی وجہ سے فرماتا ہے کہ احسان ایمان والوں پر اس لیے ہے کہ ایمان والے مانتے ہیں ایمان والے عمل کرتے ہیں ایمان والے عمل کرتا احتیاط رکھتے ہیں وجوب عمل کا تو جب صحیح اس کو مانتے ہیں تو ماننے کی وجہ سے وہ دوزخ سے بچتے ہیں جنت میں جاتے ہیں اس وجہ سے ایمان وال تو ایمان والوں پر رسالت سے احسان ہے رسالت کے ساتھ احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نور مبارک سے پیدا ساری کائنات ہوئی ہے ساری کائنات پیدا ہوئی ہے لیکن رسالت سے احسان صرف ایمان والوں پر ہے سبحان اللہ رسالت کے ساتھ احسان صرف ایمان والوں دوسروں کے لیے بربادی اور تباہی ہے ذہن رکھنا جو, جو نہیں مانیں گے ماننے والے نہیں ہیں ان کی سوائے تباہی کے خسارے اور عذاب کے بڑھنے کے اور کچھ نہیں ہے پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر آپ تشریف نہ لاتے اگر لاتے بال فرض اگر رسول نہ ہوتے خالی محمد بن عبداللہ ہوتے پھر بھی کافر بچ جاتے یعنی کافر جو ہے عذاب کا مستحق اس وقت بن جاتا ہے جس وقت کہ اللہ کے پیغام کو رد کرتا ہے یہ ہمارے اہل سنت کے علمہ کرام کا عقیدہ ہے مستحق اس وقت ملتا ہے کافی سمجھ آئی کہ اچھا۔ سنت کے گروہ کا عقیدہ ہے ورنہ ہمارے ماتوریدی حضرات متقدمین جو ہے نا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم تک نبی کا پیغام نہیں پہنچا ایسے علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر کوئی پیغام کسی نبو رسول کی رسالت نبوت کی بات پہنچی نہیں ہے وہاں تک تو متقدمین بات ہوئی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے جس کا روایت ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ کفر کریں گے شرک کریں گے تو پکڑے جائیں اگر کفر و شرک نہیں کریں گے تو پھر بچ سکتے ہیں سبحان اللہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب عقل دی ہے تو انہوں نے عقل کے ساتھ کفر و شرک کر لیا ہے اس کی توحید تک نہیں پہنچ سکتے ان کو یہ کائنات نہیں بتاتی کہ اس کا پیدا کرنے والا ہے ان کی عقل ان کو الٹے راستے پر لے گئی سیدھے کے اوپر کیوں نہیں لے گئی اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خرجتوں اور دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے اور ہاں، عقل جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی دلیلوں میں سے دلیل ہے جس طرح کے یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے راہبروں میں سے ایک راہبر ہے یہ ان کو بدھ پوجنے اور شرک کرنے پر مادہ کر لیا عقل نے یہ سمجھا دیا کہ یہ بہت خدا ہے عقل نے یہ کیوں نہیں سمجھایا کہ یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے یہ ہر چیز تو روزانہ فنا ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے خدا یہ کیسے ہیں جو خود اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے وہ خدا ہی کو قائم کیسے رکھ سکتے ہیں جو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے آسمان و زمین کو قائم کیسے رکھ سکتے ہیں کیوں ان کے عقل نے فیصلہ نہیں کیا لہذا یہ مستحق میں عذاب ہو گیا اور ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں اگر بال فرض رسول نبی نہ ہوتے اور مخلوق ہوتی اگر شرک کرتے تو پکڑے جاتے ہاں شرک نہ کرتے تو پھر ہوتی ورنہ آپ فرماتے ہیں کہ توحید جو ہے وہ فرض ہے فرض ہے اس بغیر نبی رسول کے آنے کے بھی توحید فرض ہوتی سبحان اللہ بات تو ٹھیک ہے عقل بھی کہتا ہے کہ اگر کہیں کو رہتا ہے اور اس تک پیغام خدا رسول کا نہیں پہنچا تو اس نے عقل کے ساتھ شرک کر لیا عقل کے ساتھ اللہ کو ایک کیوں نہیں مانا عقل تو وہی ہے نا تو عقل نے الٹا راستہ دکھا دیا عقل نے سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھایا یہ مجرم ہے اس کو اتنا عقل دی ہے اس نے اتنا قیمتی چیز دی ہے یہ آج تعینات کا نفع نقصان باقی کافی سمجھتا ہے اس کی عقل نے اتنا غور و خوض کیوں نہیں کیا کہ جناب یہ آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا وہی ہے جو خود اپنے آپ قائم ہے جو اپنے آپ قائم نہیں رہ سکتا انسان ہے تو روزانہ بدل رہے ہیں مر رہے ہیں جی رہے ہیں فلان یہ وہ سارا نظام تو تبدیلی میں مصروف ہے جب تبدیلی میں مصروف ہے تو ان میں خالق کون ہو سکتا ہے لازمن بات خالق وہی ہے جو تبدیلی سے پاک ہے اور جو ہمیں نظر آتا ہے یہ خالق نہیں اور جو خالق ہے وہ نظر نہیں آتا اتنا عقل ضرور پیسہ نہیں کرتا کہ جو خود تبدیل ہونے والا ہے یہ خالق نہیں ہوتا اور جو خالق ہے وہ تبدیلی سے بات ہے کیونکہ خالق مخلوق جیسا نہیں ہو سکتا اگر مخلوق جیسا ہے تو پھر خالق کیسے ہے بات نہیں سمجھ جائے یہ خیر امام ہے ہمارے امام صاحب کا یہ مذہب ہے امام اعظم کو حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے متقدمین ناتوریدیا کا اور شاعرہ حضرات کا قول جو ہے وہ میں نے بیان کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک نبی رسول نہ آئے سزا نہیں ہوگی تو مجرم نہیں ہوگا مستحق سے عذاب نہیں ہوگا سمجھ نہیں آ رہی اسی مذہب کو سامنے رکھ لو اور اسی کے مطابق اب میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو عذاب کے مستحق وہ نہ ہوتے آئے تو یہ پکا ہو گیا ان پر تو کیسے اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا کہ میں نے کافروں پر رحمت کی ہے کافروں پر احسان کیا ہے نہ احسان کن پر ہے رسالت کے ذریعے رسالت کے ذریعے احسان کن پر ہے احسان کن پر ہے ایمان والوں ایمان والوں پر احسان سمجھ آئی کہ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل و احسان پر خوش ہو بات سمجھ ایمان والوں پر احسان ہے اور رسالت کے ساتھ ہے رسالت فضل رسالت پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والوں کے لیے اللہ کا فضل ہے بات سمجھنا کل بول بالخلاح رحمت ہی آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے فضل و رحمت پر تمہیں خوش ہونا چاہیے اللہ کے فضل و رحمت تمہیں خوش ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ آپ کی رسالت ہے آپ کا دین ہے یہ اگر یہ نہ ہوتا اور محمد پاک ہوتے یہ نہ ہوتا ہمیں کیا ملتا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ان کے آنے کا اگر یہ دین اور رسالت اللہ کا پیغام نہ لاتے محمد ہوتے فرض کرو اور رسول نہ ہوتے تو ہمیں کیا ملتا بات سمجھو جا چلو اس طرح کر لو چالیس سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعلان نہیں کیا کوئی پیغام نہیں کر دیا کوئی باہر نہیں اتری یعنی جو امت کے متعلق ہے بات سمجھنا یہ چالیس سال کے عرصے میں امت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم اور ہدایت نہیں آئی چالیس سال کے عرصے میں جو مرے وہ بھی تو ہی مرے محمد آ چکے رحمت نہیں ہو رہی ان پر محمد آ گئے اور رحمت سے محروم جا رہے ہیں محمد آ گئے فضل سے محروم جا رہے ہیں محمد آ گئے کیونکہ رسالت نہیں آئی جو جو وجہ تھی نیچے شان کی منت کی فضل کی رحمت کی وہ تو آئی نہیں بات نہیں سمجھ آئی یار سبحان اللہ یہ بڑی باریک بات کر رہا ہوں میں آپ یہ کسی مولٹی سے نہیں سن سکتے بات کو سمجھنا محمد آ چکے ہیں چالیس سال کے عرصے تک لیکن پیغام ساتھ ابھی نہیں آیا نبوت اور نبوت اور نبوت کے ساتھ متصف تھے لیکن جو آتی تھی اپنے تک آتی تھی اوروں کے لیے تمہارے ہمارے کے لیے تو کوئی بات نہیں آئی تھی نا بے شک تمہارے ہمارے کے لیے ہمارے لیے پیغام آیا ہے وہ چالیس سال کے بعد آیا بے شک میں ان مولویوں کی طرح نہیں ہوں کہ میں کہوں میرے آخر نام دار صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت کے ساتھ متصف نہیں تھے وہ جہالت ہے وصف نبوت کے ساتھ متصف تھے تو جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا روح مبارک کو عالم ارواح کا اندر اسی وقت متصل تھے نبوت کے وقت لیکن جو ایک ہوتا ہے عملی فریضے کی ادائیگی اور ایک ہوتی ہے عہدے اور منصب منصب کا مل جانا یہ دو الگ اچھی عہدہ اور منصب بعد اوقات مل جاتا ہے اور کام بعد میں شروع کرتا ہے مثلا وزیر بنا دیا جاتا ہے اعلان ہو جاتا ہے وزیر بن لیکن مہینے دو کے بعد وہ اپنا سنبھالتے ہیں کیا اختیارات وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ یعنی عملی جو اقدام ہوتا ہے ان کا وہ بعد میں شروع ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وصف نبوت کے ساتھ متصف تھے اور عمل جو کام آپ کے سپرد کیا گیا تھا امت کے متعلق وہ چالیس سال کے بعد آپ نے یعنی ایک ہیں یوں سمجھیے ایک ہے منصب نبوت اور ایک ہے فرائض منصب نبوت کی ادائیگی منصب نبوت پرانا ملا ہوا تھا اور فرائض منصب نبوت کی ادائیگی چالیس سال کے بعد چالیس سال کے بعد شروع فرائض منصب نبوت فرائض منصبی کی ادائیگی شروع ہوئی چالیس سال کے بعد چالیس سال سے پہلے نبوت کا اعلان ہو چکا تھا کون تو نبی میں اس وقت میں نبی کا جب آدم نہیں بنے تھے یہ اعلان اسی یہ بتانا مقصود تھا کہ میری نبوت کا اعلان پہلے ہو چکا تھا یہ آپ اسی کسی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں اس میں اس حدیث مبارک میں آپ اسی حقیقت کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ میں نبوت کے ساتھ متصف یعنی منصب نبوت مجھے اللہ تعالی نے عطا کر دیا فرشتوں نے اعلان کر دیا ہر طرف شور پڑ گیا تمام اسی وجہ سے سارے نبی جو ہیں سارے نبی کسی نبی آنے والی کی آمد کا ذکر نہیں کرتے تھے ہاں۔ سارے نبی کا کرتے تھے کیوں اس وجہ سے کہ باقی کسی نبی کی آمد کا اعلان ان کے سپرد نہیں کیا گیا تھا تشہیر ان کے سپرد نہیں کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان نواسی نبوت کے ساتھ متصف ہو چکے تھے اس وجہ سے آپ کی نبوت کی تشہیر ہر نبی کرتا ایک رولا پڑا ہوا ہے مولویوں کے اندر مولیا اس طرح کی شرارت کرتے رہتے ہیں تو میں ان کی شرارت جو ہے نا اس کی سرکوبی اور سرزنش کے لیے یہ بات کر رہا ہوں دہشت یہ ذہن میں رکھنا مقصد نبوت کے ساتھ آپ پہلے مختصر ہو چکے تھے اعلان ہو چکا فلاں کی وزیر فلاں وزیر ہے اعلان ہو گیا جی وزیر بن گیا جی وزیر بن گیا کام اس نے بعد میں شروع کرنا ہے اعلان پہلے ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبوت پاک کے ساتھ اتفاق کا اعلان پہلے ہو گیا تھا آدم کی پیدا نہیں ہوئے تھے اور آپ نے چالیس سال کے بعد اس کا اعلان بعد میں فرائض منصب جو ہے فرائض منصبی جو تھے نبوت کا کام جو شروع رسالت کا کام جو آپ نے امت کے ساتھ شروع کرنا تھا وہ چالیس سال کے خیر یہ ضمن بات سے بات نکل آئی موضوع کے حوالے سے یہ نہیں ہے موضوع کے حوالے سے یہ بات کر رہا تھا میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چالیس سال تک محمد تشریف لا چکے ہیں کوئی پیغام امت کے متعلق نہیں آیا جب نہیں آیا جو مر گئے حضور آ چکے ہیں مر کر لانت میں جا رہے ہیں یہ کیا چکر ہے یار جو مر رہے ہیں وہ میرا گھر توڑ رہے ہیں جو مر رہے ہیں اس وقت کیونکہ آپ کی رسالت سے فیضیاب نہیں ہو رہا اللہ توجہ نہیں کی آپ کی رسالت اور شریعت سے وہ فیضیاب نہیں ہوئے جب نہیں ہوئے تو کچھ نہیں پایا انہوں نے کیا پایا پایا تو انہوں نے سب کچھ جو جنہوں نے آپ کی رسالت اور شریعت سے فائدہ حاصل کیا سبحان اللہ ان کی زندگی بھی رحمت ہو گئی ان کی موت بھی رحمت ہو گئی ان کی دنیا بھی رحمت ہو گئی ان کی آخرت بھی رحمت بن گئی شفا بن گئی سمجھ آئی کہ نہیں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فضل و احسان جب ہو تو خوشی خوشی کرو اللہ کے فضل و رحمت پر کیا کرو خوشی کرو تو فضل و رحمت آپ اللہ تعالیٰ کا ہم پر جو ہوا وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت شریعت بات سمجھنا تھا رسالت جو ہے وہ وجود کے ساتھ ہاں، وجود پر موقف ہے آپ موجود پہلے دنیا میں موجود ہوئے موجود ہوں گے پھر رسالت یعنی شریعت مطالعہ آئی تو قرآن قرآن مجید قرآن مجید ہدایت شریعت یہ رحمت یہ فضل قرآن مجید والا شریعت دین قرآن یہ آپ کے وجود کے ساتھ موجود ہوتے تو پھر اب دو چیزیں ہو گئی ایک آپ کا وجود ایک آپ کی شریعت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے ان دونوں نعمتوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے پیدا کیا دوسرا مجھ پر قرآن کا مومنوں کے لیے رحمت اتاری یہ دونوں نعمتوں کا ایسا جو شکرانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روزے کی شکل میں ادا کرتے تھے پیر کے روزے پیر کا روزہ رکھ کر یہ شکرانہ کرتے تھے دو چیزوں کا ہر پیر کو روزہ ہوتا تھا اور یہ وہ میلاد ہے جو بالکل صحیح دل سے ساتھ ہے اور یہ دو یہ دو خوشی ہیں بس دو چیزوں پر خوشی ہے یہ خوشی ہے نبی پاک کی آمد پیدائش پر دوسری خوشی ہے آپ کی رسالت اور آپ کی شریعت آپ کے قرآن پر یہ دو نعمتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نعمتوں کا شکرانہ کس شکل میں کرتے تھے روزے روزے پیر کا روزہ بولو بولو پیر شریف کا روزہ مسلم شریف میں ہے وہ ملاد ہے یہ ملاد ہے یہ ملاد ایسا ہے جو سنت ہے سبحان اللہ اور یہ وہ ملاد ہے جو سنت ہے بات سمجھنا یہ وہ ملاد ہے جو ہے یہ وہ ملاد ہے جس کے قریب کو نہیں جاتی یہ ملاد سنت ہے وہ ابھی یہ مروجہ ملاد جو ہے رواجی ملاد جو شروع ہے آپ کے سامنے آئے یہ رواجی ملاد جو ہے وہاں بھی کہتے ہیں یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اجماع کرام ہمارے سناف جو ہیں بزرگان دین ان کا کافی جھگڑا ہے اس مسئلے میں کہ یہ مروجہ رواجی ملاد جو ہے یہ یہ جائز ہے کہ بدعت ہے اس میں ہمارے علماء مشائق جو ہمارے یہ ایک اور بات ہے کہ جمہور اور زیادہ علماء کا حقانی ربانی کا قول یہی ہے کہ اپنی شرائط کے ساتھ وہ جو میں اپنے موضوعات کے اندر بیان کر چکا ہوں میلاد کی وہ شرطیں اگر پوری ہوں اور ناجائز محرمات حرام کاموں سے یہ پاک ہو اور شرائط وہ دوسری اور کرنے والے مومنین ہوں تو میں اسے برکھ کر اس کو جانا گیا ہے لیکن وہی شرائط جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان شرائط کے ساتھ یہ <laughs> بھی دین میں رکھنا اگر وہ شرائط نہ ہو تو سب کے نزدیک حرام ہے دین میں رکھوں گی جی۔ ناجائز اور حرام کام اگر ہو جائیں شامل تو یہ کیونکہ فیض مباح کام ہے تو مباح یا مختاب کام تھا اس کے ساتھ جب یہ غیر شریف کام مل جائیں تو کلو مایوتی حرام کا وہ حرام کے درجے میں آ جاتا ہے وہ مباح جو حرام تک پہنچا ہے حرام بن جاتا ہے جیسا کہ یہ جی آنکھوں سے دیکھنا غیر عورت کو دیکھو تو حرام بن جاتا ہے اگر تمہیں میں دیکھ رہا ہوں تو حرام نہیں ہے کیوں تمہاری طرف دیکھتا ہوں تو یہ کسی حرام تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے غیر عورت کو دیکھتا ہوں اگر فیرش بچے کو دیکھتا ہوں تو اس کو دیکھنے سے غیر وہ کسی اور ناجائز کام تک پہنچنے کا وہ ذریعہ بن جائے گا لہذا شریعت میں حرام ہے اس کو نہ کر دیا گیا اگر شاوت کا خطرہ ہو سمجھ نہیں آ رہی اور عورت کے متعلق ویسے بھی نہ جائے سوائے وہ یاد تو بات یہ ہے بھائی سمجھنا ذرا وہ ملاد اگر اپنے شرائط پورے رکھتا ہو تو پھر اس کے جواب کے اندر ہمارے اماموں کا اختلاف ہے علماء کا تھوڑے کہتے ہیں ناجائز ہے بدعت ہے جیسے امام شاطبی کتاب الاعتصام ان کی کتاب الاعتصام ہے انہوں نے اس کو نجائز لکھا امام تاج الدین فاطحانی ہوئے ہیں مالکی مذہب کے بہت بڑے امام وہ بھی نجائز اور بدعت ہے ان کے علاوہ اور بھی کچھ حضرات ہوئے ہیں یہ ایک اور بات ہے کہ زیادہ حضرات ہمارے آئی کرام علماء کرام نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے کہا نہیں یہ بدعت نہیں بن سکتا بدعت وہ ہوتا ہے جس کی اصل اور بنیاد شریعت میں نہ ہو اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ملتی ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے وہ بھی عبادت ہے اس کی اصل بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے اگر کھانا کھلانا ہے آنے والے مہمانوں کو تو شریعت کے اندر یہ بھی پسند ہے ہے بڑا ثواب کا کام ہے تو کھانا کھلایا اور ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر باقی حرامزدگیاں نہ ہوں ساتھ شامل ذہن میں رکھنا ذرا وہ حرامزدگیاں اگر نہ شامل ہوں نجائز یعنی، ان میں سے ایک یہ بھی حرام زدگی ہے کہ جو مقررین ہیں مقررین جو تقریریں کرتے ہیں اور یہ جو ناخون وغیرہ یہ سب ادعات ہیں اور جو مقررین تقریریں کرتے ہیں تقریر کرنے والے کو پہلے کہتے تھے قاط اور ان کو جن کی جمع ہے ہے تو کساس جو ہے نا یہ کساس کی قصہ خانی جو ہے اس کو نجائز سمجھا گیا ہے ایک شخص کے ساتھ جائز ہے کہ ہاں صحیح جید عالم ہو اور صحیح حق کی بات کرے اور صحیح شریعت مطالعہ کو بیان کرے کوئی قصہ جھوٹا قصہ نہ سنائے جھوٹی بات نہ ملا ہے غلط بیانی نہ کرے ہے ہاں جی لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات کوئی نہیں کرے اور لوگوں کو بے خوف نہ کرے وہ تمام چیزیں اگر ایسا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے اس کی سننی چاہیے ورنہ ہمارے میں پتہ ہے کہ میں لطیفے کی بات سنا ہوں یہ کتاب پھر میں ہے امام ترتوشی مالکی ہوئے ہیں ابو بکر ترتوشی رحمہ اللہ اچھا۔ کتاب الوادت اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور کتاب کتاب الاعتصام کے اندر بھی میرے خیال میں ہے ایک قصہ خان جو جھوٹی سچی باتیں سب ملا لیتے ہیں نہ عقیدہ بیان کرتے ہیں صحیح اسلام کا اور کفر کی مخالفت کی بات نہیں کرتے اور نہ ہی جناب عمل کی بات کرتے ہیں الٹا لوگوں کو بے خوف کرتے ہیں اور بات عقیدہ بناتے ہیں جیسے آج کل کی یہ جو حالات ہولا یہ بےمان بانڈ جو مراسی لگے پھر چل رہے ہیں سارے اچھا خیر ان کے ساتھ وہ تشریح میں ان کو نہیں دے سکتا اس وقت کے تو پھر بھی اچھے ہوں گے لیکن وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی یعنی وہ جس طرح کے کس بیانی ہوتی ہے کوئی حجور کی بات ملا رہا تھا ہے جی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات ملا رہا تھا کوئی پچر چچر چلا رہا تھا جب اس نے ملائی تو حضرت فطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے خیال میں ذہن میں ایسے ہے تو جناب جی وہ آ کر نا مجمع ایسے مسجد میں وہ خطاب کر رہے تھے حضرت تو مسجد وہ آئے حضرت سیدنا امام فطاطہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ آ کر مجمع کے حلقے کے اندر درمیان میں بیٹھ کر نا بغل سے کپڑا اتار کر بال نوچنا شروع کر دیے ذرا دربار روشنا شروع کر دیے مجمے میں آ کر درمیان میں بیٹھ کے ہم بہت تقریر کر رہے ہم لوگ سن رہے ہیں انہوں نے آ کر بال روشنا شروع کر دیے کہا یار یہ وہ جو تقریر کرنے والے تھے نا انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کمال افسوس ہے یہ کیا بات کرنی تھی آپ یہ میں تقریر کر رہا ہوں آپ بال نوچنا شروع کر دی بدل کے آپ نے فرمایا وہ بداتا ہے یہ سنت ہے اس سے یہ بہتر ہے جو تو کر رہا ہے اس سے یہ بہتر ہے یہ ٹوکے موقع اور جناب جی یہ آج کے ملا مڑوانے جو ہیں ان کی کیا بات کریں میں اس وقت کی بات کرتا ہوں حضرت سید اسی کتاب کے اندر ہے اور دوسری کتابیں میں دکھا سکتا ہوں اس موضوع پر مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ آپ مسجد کوفہ کے اندر گئے مساجد کا ملازہ کرنے کے لیے تو کس کو کسی مسجد میں جناب لگا ہوا تھا تقریب کو آپ نے اپنا شرتے آپ کے ساتھ تھے شرتے ہاں۔ آپ کے ساتھ پولیس والے نہیں پولیس والے اور شرتے اور شرتے آپ کے ساتھ تھے یعنی مقصد کیا حفاظتی بندوبست کے لیے آپ نے مجھے رکھتے ہوئے تھے سات بندے آپ نے فرمایا نکالو ان کو ہاں۔ نکالو نکالو صاحب کٹو کٹ کٹ کے سب نو کر دیتا ایک خواجہ حسن بسری رہ گیا آپ نے فرمایا تو بول سکنا خاجا حسن بصیر رضی اللہ عنہ کو بولنے کی اجازت دی باقی سب کو تو آج کل کے یہ بیچارے جو یہ جس محفل میں چلے جائیں اور یہ ناگپور کو فریاد بکنے والے یہ جس طرح کی محفل ہے یہ تو سب حرام ہے نا اس وجہ سے ان کے اندر یہ سب کام ہے ارے بھائی ان تمام خرابیوں سے پاک اگر محفل ہو تو اس کے اندر ہمارے کرام علماء کا اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ نہیں ہے جمہور کہتے ہیں جائز ہے بات کہتے ہیں ناجائز ہے کیسی عجیب بات ہے ذرا بات کو سمجھنا جب اس کے اندر اختلاف ہے تو یہ یہ جو حرام زندگیاں جو شامل ہو چکی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پھر ایک غلط عقیدہ یہ لوگوں کا بن گیا ہے کہ ملاد کرنے سے تمام گناہ تھوڑے چھوٹے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں اور جتنے فرائض احکام شریعت کے لاگو ہوتے ہیں وہ سب اڑ جاتے ہیں سب پرواز کر جاتے ہیں پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہتی یہ کفر ہے بھائی اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی حج کے متعلق یہ سمجھے کہ حج کر کے پھر اسلام کی کوئی ضرورت نہیں رہتی وہ کافر ہو جاتی حج میں نے کتنے بڑے حکم شریف کی بات کی فرض ہے بڑا وقت اگر کوئی آدمی سمجھی پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے تمام دین اسلام جو ہے وہ غیر ضروری بن جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اسی اعتقاد سے کافر ہو جائے گا کام ہو یاد دیکھو کتنا دنیا بدل گئی ہے کسی نیکی کو کرو کسی فرد کو کرو باقی شریعت مطالعہ جو ہے اس کا ادب اس کا احترام اس کے ساتھ اس نے اعتقاد شریعت مطالعہ کے واجب الحمل اپنے اپنے درجے پر اس کے تمام آسام دیکھو آپ کہتے ہیں قبل تو زمین ایمان مجمل ہے امن بلّہ کما ہوا بے اسما ہی و صفات ہی وہ قبل تو زمین آسام ایمان اللہ کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ اس کو مانا اور قبل تو احکام ہی اس کے تمام حکموں کو میں نے قبول کیا معلوم ہوا یہ تو مجمل ایمان ہے اجمالی ایمان کے لیے یہ ہر بندے کے لیے مسلمان مومن ہونے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ کم از کم یہ کاج کرے کہ میں اس کے تمام حکموں کو قبول کرتا ہوں اگر کہیں ایک حکم مان لیا یا ایک بات پر چل کے چل لیا میں نے اب دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں پھر مسلمان ہی درش بات سمجھ نہیں آئی جن ہے وہ مینو تو ملوث بس نہ کردار سمجھ نہیں آ رہی اچھا بھائی بات کو سمجھنا وقت تھوڑا ہے میں گل کر رہا سا مجمل کی بات کر رہا تو میرے بھائی اس میلاد کے اندر اختلاف ہے علماء میں سنت میلاد کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر کسی مائک لال کو گنجائش نہیں ہے اختلاف کرنے کی وہ بھی ماننے گا ہاں۔ کیونکہ وہ مسلم کے اندر حدیثیں ہیں حدیث کی صحیح کتابوں میں حدیثیں ہیں آپ کا دو دو نعمتیں ایک اپنا وجود تشریف اپنا وجود دنیا میں تشریف لانا پھر دوسرا قرآن مجید کا اترنا ان دونوں باتوں کے شکرانے میں آپ کیا کرتے تھے تو بھابھی کہتے ہیں بھائی تم بدت کرتے ہو کیوں ملاد کرتے ہو اس کو کہو آؤ ہم تمہیں سنت ملاد دکھاتے ہیں تو وہ کر لیا کرو پادری سمجھ آئی سنت ملاد جب یہ پیر کا روزہ کیا ہے آپ آپ تاکہ قوم الم فن کہتے ہیں عربی میں یوم الحسنین پیر کا روزہ جو ہے یہ ہمارے تمام فکر کی کتابیں چاروں مذہب والے سب لکھتے ہیں کہ مستحب ہے بڑے فضیلت والا روزہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگتا تھا دو چیزوں کی خوشی میں دو چیزوں کی خوشی میں ایک اپنی پیدائش دوسری قرآن کا نزول قرآن کا ایک ایک بات بات کے لیے میں نے واپیوں کے لیے میں نے ایک بات کی ہے کہ وہ چلو اس یہ جو رواجی ملاد ہے اس کو بداد کہہ کر اس سے اختلاف رکھتے رکھتے رہیں لیکن ہاں۔ ان سے کہو یار یہ کیا چکر ہے جو میلاد سنت ہے اور بالکل حدیث سے صحیح سے ثابت ہے تو اس کے قریب کیوں نہیں جاتے ابھی آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ نہیں اگر اس کے بھی قریب نہیں نہ جاتے تو سمجھو یہ مدع کا مسئلہ نہیں ہے یہ اصل بغض رسالت ہے یہ سرکار کے ساتھ بغض کی علامت ہے اس کے پھر قریب کیوں نہیں اچھا اچھا پیر کے یہ جو کھانے پینے کا روزہ توجہ بھائی یہ کھانے پینے والا کا میلاد ایک بک کا میلاد ہے ایک راج کا میلاد ہے بک کا میلاد یہ روزے والا ہے اچھا یہ بریلوی اس کے قریب کیوں نہیں جاتے بھائی جس کے اندر اختلاف ہے اس کو تو ڈٹ کر کرتے ہیں اور جس میں اختلاف نہیں اتفاق ہے اس کے قریب کوئی نہیں جاتا یہ کیا چلتا ہے بولو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف کی ان کو خوشی چڑھی ہوئی ہے تو روزہ رکھ کر خوشی تو خود نبی نے کی ہے جو دو طریقہ خود رسول اللہ نے اپنایا یہ کیوں نہیں اپنا بتایا اس کا مطلب ہے یہ صرف ٹھنڈ پیڑ ہے یہ ملاد نہیں ہے یہ صرف کھانے پینے کا چکر ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے ورنہ جو سرکار نے خود طریقہ بنایا اس کے قریب نہیں جاتے مر جائے گا اور ان کو بغل ہے رسول اللہ سے وہ پیر کے روزے کے قریب اس وجہ سے نہیں آتے اور ان کو ان کو رجنے کی ہرس ہے کیا ہے تنر خان کی ہرس کا ہرس بھی آتی ہے کھان کا اس واسطے جڑے پاس کھان لبے پاوے وہ سنت بنے تو جو نہیں چلنا یہ پیر کرو گا یہ جو آج گھنٹے اٹھا کر شور ڈالتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں سارا جلوس نکال رہے ہیں فلاح تو بہت پیر کرو گا دیکھو ہم تم کیسے خوشی کرتے ہو سمجھ نہیں آ رہی اچھا ایک بات سنو بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آنے پر بھی خوشی کرتے ہیں اور قرآن کے آنے پر بھی شکرانہ ادا کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ یہ بریلو طبقہ قرآن کے آنے کی خوشی کیوں نہیں کرتا بتاؤ مجھے بلکہ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اہتمام کے ساتھ حکومت والے چھٹی کریں کہ قرآن ہے یہ دکانیں بند کریں خوشیاں چھٹیاں جی کیوں آپ کیا نے آنے کی خوشی کر رہے ہیں کیا وجہ ہے تم نے کبھی دیکھا یہ نہیں مان سے بتاؤ بھائی شہر و رم ابا نل شہر و رم سبحان اللہ بلکہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو بخار چڑھ جاتا ہے ایسے ہے کہ نہیں ادھر چنڈیا تو زور ہے سارے کچھ تو زور تو رمضان شریف والے پاس لگ لگان خصوصاً جو نزول قرآن کی بات ہے اس حوالے سے کیوں نہیں خوشی کرتے اس وجہ سے ان کو پتہ ہے پرانے مجید جو آیا ہے نا پرانے مجید سمجھو بھائی قرآن مجید وہ ہمیں پابند کرتا ہے ہمیں پابند کرتا ہے اور سنو یہ جو میلاد کی خوشی کی جا رہی ہے نا یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے نہیں ہے خوشی یہ ذہن میں رکھنا جی، جی. یہ سکولی طبقہ بھی خوشی کرتا ہے ظاہر کرتا ہے اور ادھر جو سرکاری نیچری نیچری طبقہ جو ہے سکولی نیچری یہ خوشی کرتے ہیں اور دنیا کی کافر حکومتیں بھی اس دن چھٹی کر لیتے ہیں وہ بھی شریک محفل ہو جاتے ہیں وہ کیوں شریک ہوتے ہیں یہ لانتی لوگ اس وجہ یہ جو نیچری طبقہ ہے نا سکولی یہ خوشی اس وجہ سے کرتا ہے توجہ کہ ہماری ٹیم سے جان چھوٹ گئی ہے یہ دین کے جانے پر خوشی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو اسی لطف پر شریک ہوتے ہیں عیسائی یہود نصارہ شریک بالکل ایسے یہ لانتی خوشی کرتے ہیں دین کے جانے پر سمجھ اور کافر حکومتیں ان کے ساتھ خوشی میں شریک ہوتی ہیں کیوں کس وجہ سے ہوتی ہیں وہ اپنے لانسی نظام اور دنیا کے شیطانی نظام جو ان کے ہیں ان کے مسلمانوں میں آنے پر ہاں، یہ خوشی کرتے ہیں کہ تین سے جان چھوٹ گئی وہ لانتی آ کر خوشی میں شریک ہوتے ہیں کہ ہمارا قانون نظام ہے لانچی انہیں قبول کیا ہوا ہے تاکہ تعلیم ہماری ہے چھٹی ہماری ہے حکومت ہماری ہے تمام دنیا پر جس طرح آڈر چلتا ہے یہ لانتی ہمارے بنے ہوئے ہیں ہمارے نیچے لگے ہوئے ہیں اور خوش ہیں یہ بےمان یہ خوش ہیں لہذا خوشی میں شریک ہو جاؤ وہ اس وجہ سے شریک وہ اپنے عروج کی خوشی پر شریک ہیں اپنی حاکمیت غلبے اور تسلط جو مسلمان اور مسلمانوں میں ان کی تعلیم تہذیب جو پھیل چکی ہے اس وجہ سے وہ خوشی کرتے ہیں اور یہ لان کی خوشی کرتے ہیں دل سے آزاد ہو گئے جان چوٹ گئی ہو جی میں مرنی پہ بغیر کی کرنے کوئی کوئی بول بولتا اور جو یہ لوگ مولویوں کو بلاتے ہیں چالیس چالیس ہزار پچاس پچاس ہزار پر بلاتے ہیں یہ بھنڈوں کو بلاتے ہیں بھنڈ بلا ڈوبوں کو بلاتے ہیں یہ کس خوشی میں بلاتے ہیں کس وجہ سے بلاتے ہیں اس وجہ سے بلاتے ہیں پتا ہے جو فنڈ ہے ڈھونڈ ہے ہے براسی ہے یہ آتا ہے تو ہماری تعریف کرتا ہے یہ یا رسول اللہ کی تعریف شروع کر دیتا ہے یہ احکام دین شریعت کی بات تو کرتا نہیں ہے ہمیں حرام حلال کفر جائز نجائز برائی پتی وہ تو بتاتا نہیں ہے نا لے آئیے ہے فنڈ جیسے بانڈ آتے ہیں خوشی کرتا ہے میرے چوری پکا روپا بچا بٹا چاہو گی پر نہیں کرد پچھوڑا میں کسمیا تو میں کسمیا پیا گا میں کنہ نال میں سنا ان کانڈ پیچھو گالا کر ہیں جڑے سناو آتے نے وہ وکری گالا کرتے کرتے سچی دے Thank you. دروازہ بند کر دروازہ اپنا بند کر بیٹھنے آپ کدھر چلیں بات کی اور بات کو کیا جو ہے مولوی کنڈ کو پنڈا مانگو مولوی گالا کٹ دے بے شک نات کون گانا کر دیں بغیرت دے بچیاں ویخ دیتا گیا چوکھے پیسے مل جان دے تاریخ ہونی تھوڑے ملن دے گالا اچھا۔ زیادہ پیسے ملے تو تاریخ ہو رہی ہے تھوڑے ملے تو ہاں۔ پنڈان یہ دین دین یعنی نبی کی رسالت اور نبی کے دین کو تو یار مفت بھی سننا گوارا نہیں کرتے سننے والے اور میں تسمیہ کہنا جڑے جو سنانے والے ہیں وہ دین سنانا گوارا نہیں کرتے نہ وہ کرتے ہیں نہ سناتے ہیں جو سننے والے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں ایسے نہ ہو تو یہ فنڈ اور میرا لوگ ہیں یہ ٹوم ہے ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں عوام کو صرف مور چاہیے کس بات کی مور چاہیے سکولی طبقے کو مسلمانوں نے مسلمانوں نے کی عاشق رسول ہونے کی دیوانے پروانے مستانے ہونے کی مور چاہیے ملا آتا ہے سال کے بعد مور لگا جاتا ہے جن آئے ہو درد ہو بخشی ہو سرکار دیوانے پروانے مستانے مور ٹھپا لگ گیا ایک ہفتے سے خوش کیوں منافق جو ہے وہ دین کو مانتا نہیں ہے دین کا نام نہیں چھوڑتا ذہن میں رکھتا منافق جو ہوتا ہے نا دین کو مانتا نہیں ہے لیکن دین کا نام نہیں چھوڑتا کہیں میں ظاہر نہ ہو جاؤں ننگا نہ ہو جاؤں میرے کفر ظاہر نہ ہو جائے لہٰذا وہ پردہ اپنے اوپر ڈالنے کے لیے نا وہ سہ رنگ کرتا ہے کرکٹ کی طرح سہ رنگ تبدیل کرتا ہے ہاں جی منافقت کئی رنگوں میں ہوتی ہے تو یہ منافق کی نشانی ہے کہ جب اس کو کوئی آ کر مسلمان کہے حضور کا دیوانہ خوش ہو جائے اور مومن کی نشانی جب کوئی مسلمان انہوں آ کے خوش ہونے کی بجائے پریشان ہوتا ہے کہ یار میرے اندر اسلام والی گل ہی یا اللہ کریم میں کہڑا مسلمان منافق دین کے ایک دو کام کر کے اطراف اور خوشی کرتا ہے تکبر میں رہتا ہے اور جو مومن ہوتا ہے وہ سارا اسلام بھی پورا کر کے پھر بھی کہتا ہے یار کچھ بھی نہیں ہوتا دیر میں رکھنا منافع سمجھ آ گئی کہ نہیں تو میرے بھائی بات کو سمجھنا کون سی بات کر رہا تھا میں ادھر چلا گیا ہوں ہاں سنت میلاد کی بات کر رہا تھا کہ سنت میلاد وہ جو روزہ ہے اس کے قریب کیوں نہیں جاتے یار میں اس میلاد سے نہیں روکتا یہ کھانے والا بھی کر لیں بھوک والا بھی کرے نا سبحان سبحان اللہ اللہ اور میں کہتا ہوں ایمان سے کہتا ہوں جو فضیلت اس کی ہے اس کی نہیں ہو سکتی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ تو چار سال چار پانچ سو سال بعد میں جو شروع ہو رہا ہے وہ تو خود آپ کرتے رہے سبحان تو وہ بغض کی وجہ سے قریب نہیں جاتے یہ پیٹ کی وجہ سے قریب نہیں جاتے افسوس ہے اب بات کو سمجھنا قرآن مجید کا اترنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بلکہ میں کہتا ہوں اصل احسان یہی ہے آپ کا جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی وہ رسالت ہے وہ شریعت ہے وہ قرآن ہے سن لو منافق قرآن کے نزول پر خوش نہیں ہو سکتا یہ نیچری طبقہ جو ہے قرآن کے نزول پر خوشی نہیں کرتا ہاں وہ بات جو میں کر رہا تھا کہ یہ ملا کے اور مناتے ہیں کافر جو لوگ کافر حکومتیں شریک ہوتی ہیں یہ اس وجہ سے شریک ہوتی ہیں کہ ہم نے ان سے دین کو لے لیا نکال لیا اپنا قانون نظام ان کے اندر داخل کر لیا اپنا نظام اور قانون ان میں واڑ دیا تو انہوں پسند کرا دیتا ہے یہ ہوں سارے نظام دے عاشق نے دیوانے نے پروانے نے لانچی وہ واسطے مردے نے وہ واسطے مردے نے جہاں وہ نام لینا وہ لڑ جاتے ہیں لہٰذا یہاں سورا دل لڑ جاؤ سور نے سارے خوشی میں شریف ہو یہ زیادہ دیر میں رکھنا ورنہ قرآن کو وہ ٹھڈے مارتے ہیں وہی کافر لوگ قرآن کو ٹٹیوں میں ڈالتے ہیں قرآن کو پاؤں پاؤں مارتے پاؤں سکھوں ٹھوکرے مارتے ہیں قرآن کے دشمن ہیں قرآن کو کہتے ہیں ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے فلان ہے کبھی فلان ہے کیا وجہ ہے قرآن والے کی آمد پر خوشی ہو رہی ہے ادھر شریک ہو رہے ہیں ادھر قرآن کو ٹوٹے مارتے ہیں ٹھوکرے مارتے ہیں کیا وجہ ہے یہی حکومت اسلام کی تعلیم کو کہتے ہیں کیا پسندی ہے دہشت گردی ہے سکول میں اسلامیات کا ایک جز رکھتے ہیں جہاں پورا اسلام پڑھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بند کر دو ایسی عجیب بات ہے بھائی ایک ہے اسلام کا حصہ ایک ہے پورا اسلام مدرسے میں پورا اسلام ہوتا ہے کہتا ہیں اس کو بند کرو اور ایک حصہ تھوڑا سا نکال کر نماز کی بات ہوگی تو وہ رکھ لی نماز اس میں سکول میں وہ بن گئی اسلامیات یہ کیسی عجیب بات ہے پورا اسلام روکتے ہیں اور اسلام کا ایک جز اور ایک حصہ جو ہے وہ رکھتے ہیں خیر ہے یہ کیا چکر ہے بھائی پورا اسلام ظلم ہے کیا ہاں، منافقت منافقت میں نے کیا کہا تھا منافق اسلام کو مانتا نہیں لیکن اسلام کا نام چھوڑتا نہیں بولتے نہیں بولتے نہیں اسلام کو اسلام کو مانتا نہیں لیکن نام کو اچھا اب سنو بھائی میں نے بات شروع کس سے کی تھی موضوع کا نام کیا رکھا تھا اللہ سجی رالت مجھے سمجھ کم بدلاؤ ہے آپ کی آمد رسالت کے ساتھ احسان عظیم ہے فضل ربی ہے رحمت اداری ہے بہت بڑا احسان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جب خوشی جب کرو توجہ خوشی جب کرو جب یہ فضل و احسان تمہارے اندر رہے سبحان سبحان اللہ اللہ جب یہ فضل و احسان تم سے ہٹ جائے تو پھر خوشی کرنے والا کو پاگل ہے بے وقوف ہے اس کو تو رونا چاہیے سمجھ نہیں آ رہا جب اس پر گھر میں آتا ہے تو ہنستے اور خوشی کرتے جب گھر سے جاتا ہے پھر سبحان اللہ ارے بھائی جب اسلام تمہارے اندر آیا تھا کبھی اس وقت خوشی ہمارے اندر چلا گیا ہے کفر کے حالات اور کفر کے نظام کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو یہود کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں ایسی عجیب بات ہے اسلام چلا گیا کفر رہ گیا بیٹے کے جانے پر تو خوشی نہیں کرتا جب تیرا بیٹا مر جائے جب کسی کا کوئی رشتے دار مر جاتا ہے تو وہ خوشی نہیں کرتا کیسی عجیب بات ہے اسلام چلا گیا تو اب بھی خوشی کرتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے اندر اسلام موجود ہے ہاتھ کھڑا کریں یہ روزانہ ملا لوگ شور کیوں ڈالتے ہیں بھائی یہ تحریکیں کس لیے ہیں ہم اس وہ فلانی جماعت اسلامی ہے فلاں اسلام لانے کے لیے آ رہے ہیں میدان میں نکل رہے ہیں فلان یہ سب ارے بھائی اسلام تو پہلے تو کس لیے آ رہا ہے پہلے اس کا مطلب ہے اور لائنوں کے یہ سارے جلسے جلوس یہ سارے شور شرابے خود بتاتے ہیں کہ اسلام ان میں نہیں ہے جب نہیں ہے تو اسلام تو چلا گیا یہ سارے کہتے اسلام چلا گیا کیسی عجیب بات ہے جس کی خوشی تھی وہ چلا گیا سبحان اللہ سنو اب صحابہ کی سنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بخاری شریف سے ایک روایت پیش کرتا ہوں کتاب الفلاش سیدہ مدردہ صحابی ہیں صحابیہ ہیں صحابی صحابن ہیں آپ فرماتی ہیں حضرت ابو الدرداء صحابی میرے پاس آئے یعنی ان کی گھر والی کہتے ہیں میرے شوہر گھر میں آئے مغل بند انتہائی خطرناک غصے میں فکل تو لو مالک کا میں نے کہا کیا ہوا خیر ہے فقال والله ما اعرف فيهم شيئا من امر محمد صلى الله عليه وسلم الا انهم يصلون جميعا میں کیوں غصہ نہ کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے گئے ہیں ان سے صرف ان کے اندر باجماعت نماز رہ گئی ہے باقی تو دین ختم ہو گیا ان کا کہ اس وقت کی بات ہے پتہ نہیں وہ کتنے عظیم لوگ تھے حالانکہ قانون اسلام نظام سارا کچھ تعلیم سب اسلام کی تھی تابعین کا دور ہے آگے سنیے محت امام مالک رحمہ اللہ کی موتا کتاب ہے حدیث کی موتقا امام مالک موتا امام مالک کی کتاب ہے موتقا اس کے اندر ہے انہو قال ما عرفو شیئن مما ادرکتو علیہ الناس اللہ نزاد السلام سلمہ نماز ہی رہا یہ اذان ہی رہا یعنی کالا چوری یہ بھی بخاری کے حوالے سے کر رہا ہوں کالا چوری دخل تو اعلیٰ انس کے دماغ واہ حضرت امام شہاب الدین زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت انس بن مالک صحابی رسول کے پاس دمشق میں گیا دے کر رو رہے تھے رو رہے تھے توجہ کیا کر رہے تھے فقل تو لہو مایوب کی کا حضرت کیوں رو رہے ہیں کون سی پریشانی ہے فرمایا ما عارف شیئا من ما درک پہ اللہ حاضر اسقلات یار دین سے یہ نماز ہی رہ گئی ہے حاضر اسقلات قد قد وجیعت اور یہ نماز بھی ضائع ہو رہی ہے یار صحیح طریقے سے یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے دوسری روایت میں معقول تو عارف شیئا حلا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قد انکرتہ اليوم اس میں کافی تبدیلی ملی جلا چکے ہیں جو دین نبی پاک دے گئے ہیں ان کے اندر کافی کچھ تبدیلی آ گئی ہے تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں دین تھا مگر کچھ لوگ تبدیلی پوری طرح عمل نہیں کر رہے تھے تو صحابی رو رہے ہیں سبحان اللہ اچھا ان کو نبی پاک کے آنے کی کو کوئی پتا نہیں تھا تھوڑی تبدیلی آئی یہ نہ سمجھنا کہ دین اس وقت نہیں تھا اگر اس وقت نہیں تو پھر کب ہوگا لیکن ظاہر بات ہے کہ جو عروج اسلام تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود زمانہ اقدس میں تھا بعد کے دور میں خود کمی ہوگی پھر اسی طرح بعد کے دور میں کمی صحابہ صابن تبا صابن فرق تو ہے اور ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے آخر وقت کے اندر موجود ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ آپ رہ گیا قیامت کو اور حالات آپ کے سامنے دین کو ماننے والے بہت کم نظر آتے ہیں جو صرف بات سن لیں ان کی بڑی مہربانی اگر سن لیں تو ہاں ورنہ کتے کی طرح میں پڑتے ہیں بالکل کتے سے جان چھڑانا آسان ہے لانٹیوں سے چھڑانا مشکل ہے یہ جو رسول ہے ہاں یہ خدو ٹولہ جو آج بنا ہوا ہے نا ان لائنوں سکیل سکولی کتے جو ہیں ان سے دین کی بات کر کے جائے کہاں آدمی توبہ توبہ توبہ انہوں نے تو کفر کو اسلام بنا رکھا ہے اتنا لانچ بن گئے ہیں یہ سے کفر یورپی کفر کو اسلام بنا دیا بات نہیں سمجھ آئی بات جی، اللہ سمجھو بھائی اگلی بات سنا صلى الحسن الجمعة ثم جلس فبقى حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ مولا علی کے قریب جن کا پہلے ذکر کیا جن کو مولا علی نے کوفہ کی مسجد میں واس کرنے کی اجازت دی جمعہ کی نماز پڑھی بیٹھ کر رونا شروع کر دیا فقیر کا ما ماجود کی قیاب سعید فقال تلومونني على البكاء ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئا مما كانوا علي على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أنتم اليوم إلا قبلتكم هذا إلا قبلتكم هذا فرمایا کیوں نہ رومو یار وہ جو مہاجرین صحابہ تھے نا اگر وہ مسجد کی کھڑکی سے ہمیں دیکھتے نا ہاں تو دیکھ کر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین مبارک تھا نا ہاں، تو وہ یہی دیکھ کر پہچانتے کہ صرف تمہارے پاس قبلہ رہ گیا نہیں یعنی صحابہ کبیر کس درجے کا اونچا تھا وہاں پر تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کا پہنچنا کہ ہم جن کو چھوٹا اور معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں وہ تو اپنے لیے انتہائی وہ سمجھتے تھے اگر وہ رہ گیا تو ہم ہلاک ہوگا برباد ہوگا یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر ہے انا رسول قال انکم لتعملون اعمالا هي ادق وفي اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال دول اليوم ان ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات فرمایا حضرت انس نے یا تم ایسے ایسے کام کر جاتے ہو جس تم سمجھتے ہو جی ہم بال سے بھی باریک کر ہیں کوئی بڑی بالکل معمولی کی بات ہے فرمایا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاکتے سمجھتے تھے اپنے لیے بربادی سمجھتے تھے یعنی جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ اس کو غیر معمولی اور بہت بڑا کام سمجھتے تھے اچھا آپ بتاؤ صحابہ کیا کر رہے ہیں کس وجہ سے کہ اسلام جس جس جس طرح کا جس شکل و صورت میں سرکار دے گئے تو اس میں تھوڑی تبدیلی آ گئی کیا آ گئی تو کیا کر رہے ہیں وہ اور جن ہاتھوں سے پورا ہی نکل گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے کیوں کہ وہ فضل و رحمت جو لائے تھے رسول اللہ تو ہیں اس میں تو کچھ شک نہیں آپ تو ویسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے ہمارا ایک ہے آپ ویسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے لیکن بات یہ ہے کہ جو فضل و رحمت لائے اور جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر احسان کیا وہ تو کچھ بھی نہیں رہا وہ نہیں رہا تو پھر خوشی کے ہے کیا رہنے کی رشتے دار کے مر جانے پر خوشی ہو رہی ہے بولو بچے کے جمنے پر خوشی ہے آنے پر خوشی ہے کہ جانے پر خوشی ہے آنے پر تو دین کے جانے پر خوشی کیوں ہو رہی ہے اب یہاں پر میں اللہ اقبال کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں کیونکہ ہم مفکرین کے خدام ہیں مفکرین کے خیال رکھنے والے ہیں تو وہ میں مفکر کی بات کرتا ہوں ہمارے اقبال نے نا بانگے درا کے اندر ایک نظم لکھی ہے ان سے فرمائش کی گئی کہ حضرت آج عید کا دن ہے کس کا عید کا دن خوشی کا دن ہے مہربانی کریں کچھ شعر لکھیں آپ مسلمانوں کو مبارکباد پیش کریں نظم کی شکل ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں آپ ہمیں مبارک دیں ہم ویسے خوشی میں شریف خوشی کے ساتھ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں آپ نظم بنا کر ہمیں مبارکباد یہ لکھا ہوا ہے عید پر شعر لکھنے کی فرمائش کے جواب میں انہوں نے فرمائش کی شعر لکھو عید کی خوشی کے موقع پر اقبال نے جو جواب دیا پہلے میں نثر میں بغیر شیروں کے اس کا خلاصہ سمجھاتا ہوں پھر شیر اقبال فرماتے ہیں شالامار باغ سیر کے لیے گیا موسم خزاں تھا پتے جڑے ہوئے باغ اجڑا جڑا ہوا ایک پتا پیلا بچارا پیلا کیونکہ خزاں میں پیلے پڑ جاتے ہیں باہر کا سخت ہوتے ہیں ایک پتا پیلے سے رنگ کا اکیلا کھڑا ہوا تھا اس نے کہا اس پتے نے مجھے کہا کہ اقبال جس بہار کے موسم کا میں راجدار ہوں وہ موسم چلا گیا جس بہار کے موسم کا میں کیوں رازدار ہے کہ اس بہار کے موسم کی یاد جو یہ تازہ کر بہار میں یہ پیدا ہوا تھا تو موسم بہار کا رات بن کر کھڑا ہوا ہے کہ میں اس موسم بہار میں پیدا ہوا تھا اور لوگ مجھے دیکھیں گے تو اس کو یاد کریں گے کچھ کبھی یار آخر آئی تھی نا یہ جو ہے یہ ایسے تو نہیں آیا نا یہ خزاں میں تو پیدا نہیں ہوتا یہ تو بےچارا باہر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں موسم بہار کا رازدار ہوں مجھے یہ آنے والے زیارت کرنے والے جو ادھر آتے ہیں شالمار سیر کرنے والے مہربانی کریں مجھے توڑ کر نیچے نہ پھینکیں بامال مت کریں کیوں کہ میں ہی تو ان کی شاخ کی تھوڑی سی نشانی ہوں میں یادگار ہوں تو مجھے پامال کر دیں گے تو ان کے ان کے تو دل دماغ سے بھی پہاڑ کی یاد بھی ختم ہو جائے گی نا پھر تو ذہن میں پہاڑ کی یاد بھی نہیں جائے گی چلو مجھے دیکھ کر کچھ نہ کچھ ٹوٹی پھوٹی نشانی بہار کی ہوں تو بہار کو یاد کر رکھیں گے مہربانی کریں یا مجھے نہ توڑو نہ پاؤں میں پھینکو سبحان اللہ اقبال کہتے ہیں کیونکہ مفکر تھے اقبال کہتے ہیں میں نے دیکھا نا اس کی بات کو سنا نا پتے کی موسم سزا می درد پتے کی بات کو درد بھری کہانی کو جب میں نے سنا نا تو صرف کر دل بے ہو گیا دل تڑپنے لگ اتنا تڑپا کہ میں باغ میں آ کر بھی بے مزہ ہو گیا غم میں ہو گیا وہ باغ میں خوشی لیتا بندہ میں الٹا غمگین ہو گیا اللہ میں خوش ہونے کی بجائے دکھی ہو گیا کیوں کہ باغ میں کاش میں نہ ہی آتا آیا تو موسم میں باہر کی جات تازہ ہوئی آگے خزاں ہے تو میں تو الٹا پریشان ہو گیا یار یہ کیا گیا سبحان اللہ یہ بات کر کے اقبال فرماتے ہیں جو پرانے میخانے تھے پرانے یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرانے پر کل میاں شیر ربانی جیسے ساخی آدت جیسے وہ ساتھی نہ رہے وہ شراب نہ رہی وہ پیالے نہ رہے پلانے والے نہ رہے پینے والے نہ رہے صرف عمارتیں ہیں ڈھانچے ہیں کھڑے ہوئے ہیں جدھر دیکھتے ہیں میخانہ فرنگی آباد ہے میرا محمدی میخانہ برباد ہو گیا میں خانہ فرنگی آباد ہو گیا اقبال کہتے ہیں کہ یار میں ان پچھلے میں مسلمان ایک پورا وہ زرد پکتا ہوں سبز تو نہیں رہا میں میں ایک زرد پیلا پکتا ہوں اور آخری رہ گیا ہوں باہر اجڑ گئی سب کچھ ختم ہو گیا چمن جات اجڑ گیا تو مجھے کیا کہتے ہو جس طرح وہ پتا رو رہا تھا میں تو اس طرح وہ پرانی یاد میں رو رہا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو عید کی خوشی پر شیر لکھ دو میں سجنا نو یاد کر کر کے گھومنے حاصل کروں کتنا سجن رہے آخری کہندے نے اقبال کہ جب عید کا چاند چڑھتا ہے نا عید کا چاند جب چڑھتا ہے تو وہ بے وقوف ہو ہماری ہنسی اڑا دو ہماری ہنسی اڑاتا ہے اور سارے گل مذاق کرنے واسطے چڑھتا ہے میں مثال دے کے گل سمجھانا جدو کسی کا مر گیا ہو تو روندے پے ہو پچھوں جدو آن کے کوئی آخ مبارک ہو مزاق ہونی ہے سچی دسیا جی جیڑی دولت کے واسطے حسین قربان ہو گئے وہ دولت اتوں گواہی ملتے ہیں وہ بہار جی سلاح الدین اجوبی کے دور سی فاروق اعظم کے دور سی اسلامی سلطنت بہار سے وہ ساری یاد گواہی بیٹھے ہوں جب تین کا چند چڑھتا ہے وہ خچ کرنا ہوتا ہے دلیل ہوتا ہے وہ مزاق کرنا ہے صحابہ بھی رو رہے تھے تھوڑی تبدیلی پر اور آگے جیسے جیسے تبدیلی آتی گئی روتے رہے تھے اور پھر اب تو ہم اس ایسے حالات کے اندر ہیں کہ پورا باغ ہی اجڑ گیا ہے وہ درد پتے حضرت صاحب کی طرح رہ گئے ملا پیر عوام کفر میں ڈوبی اور خوش ہیں کفر کی غلامی پر کفر کی زندگی پر بغیر کی بےمانی کی اس ماحول اور خوشی پر خوش ہیں بے شک تو ایسے مردوں کے لیے جب چاند چڑھتا ہے نا اقبال کہتا ہے وہ مذاق اڑاتا ہے مذاق کیا اڑاتا ہے یہ شالمار میں اکیمان کے درد کہتا تھا یہ شالمار میں اکی اللہ بھر کے زرد کہتا تھا برگ پتے کو کہتا زرد پیلے کو گیا وہ موسم گل اس دراز دار ہوں میں نہ پائے مال کرے مجھ کو زائران چمن نہ پائے مال کرے مجھ کو زائران چمل انہیں پشاک نشے ماں کیا میں درد کسی کا روا ویخ کے بھی نہیں روا گھر دا گھر قوم دی قوم روندی دیکھ کے نہیں روندا ملا بے درد تے ملا بے پیر سے اقبال آندا میری ہوا نکل گئی ہیں ایک پتے دی گل سن کے ذرا اس پتے ذرا اس پتے نے بے تاب کر دیا دل کو ذرا سے پتے نے بے تاب کر دیا دل کو من میں آ کے سرا باغ میں بہار ہوں میں سر کے تو پیروں تک غم ڈوب گیا کیونکہ باہر بھی یاد آ گئی باہر بھی یاد آ گئی خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار موسم پت جڑ خزاں مینو بہار دے موسم دی یاد تڑفان دی خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار خوشی ہو عید کی کیوں کر خوشی ہو عید کی کیوں کر کہ سوگوار ہوں میں خوشی ہو عید اور فدو قوم رہ گئے فدو رہ گئے اچھی کی رہ گئے سیاح ٹر گئے سر سمجھا والے اکلا والے ٹر گئے تو مجھ سمجھ لگتی ہے لان پیكھی خوشی کرن اس سے گل کی خوشی ہے ملاگا شیعہ تھے شیعہ بن جائے شی یہ اکے سن انگریز کتی كتی پتر نے آن کے آشے پاس یہ ہوں خوش ہو کے چڈا چکی پھرتے نے میں ذالمان جڑا چڈا خوشی چکی پھرنا ہے نا بندہ دسو ہو سیاسی نے سارا کو پتا بھی سانو گالا وہ پہ دہائی دنیا کہ شریفا کا کام ہی نہیں کہ نہیں سچی دسیا جی وہ بھائی کوئی ٹھیک کو سنو خوشی ہو عید کی کیوں کر ہاں، سبحان اللہ کہ گارو میں اجار ہو گئے اجور ہو گئے آدھے گن کے میں کامیں اجہار ہو گئے نہ وہ اسلامی نظام رہا نہ اسلامی حکومت رہی نہ اسلامی بادشاہ رہے نہ اسلامی تعلیم رہی نہ اسلامی ماحول رہے اجاڑ ہو گئے آ کے میں کھانے گزشتہ باد پرستوں کی یادگار ہوں میں کیونکہ ادھر جب مقابلے میں فرنگی میخانے آباد ہوئے تو محمدی ہی خان آپ بھی جڑنا چاہتے مقابلے دیں رات آتی ہے دن ٹر جاتا ہے جدو دن ہے دن رات کٹھے رکھے نہیں ہو سکتا کر لو گے کٹھے کر لو گے کٹھے جی۔ بتاؤ جب رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے جب دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے ایسی عجیب بات ہے ادھر کفر کا نظام بھی ہے تم کہتے اسلام بھی ہے یہ دگا بازی ہے نا یا اتنا بے زمیر اور اندھے ہو گئے اور سنو اقبال ہمارے کہتے ہیں یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور اور رہنا کہتا یہ مدرسہ سکول والے اشارہ کر کے کہتا یہ مدرسہ یہ جوان سارے سکولی منڈیا نے اشارہ کر کے آتا ہے یہ آ جائے یہ سرور سرو ہی ہر ویل سرور لیں اج بازار سرور لین چلی اج رات نو سرور لینا اج دن نو سرور لینا اج سرور ہی لینا سرور لوتی ٹرک تھلے آ آپ اقبال کے کلام کی میں شرح کر رہا یہ مدرسہ اسکول یہ مدرسہ اقبال کہہ رہا ہے لانسی کے بچے یہ شیر کیوں نہیں لکھتے باہر باہر لکھے عوام جوتے مارے ان کو بچے دینے کی بجائے ان کو جوتے دے یہ مدرسہ ان لانسیوں سے پوچھو اقبال کو ہم نے سمجھایا اقبال کیوں کہہ رہا ہے کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے کس کو مجرم ٹھہرا رہا ہے کتنی کے بچے مانتے نہیں ہیں یہ تھا یہ گواں یہ سنون و رہنائی رہنائی کس کو کہتے ہیں فیشن ہر فیشن فیشن فیشن یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رہنائی انہیں کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد لگوگ اس کے پتا نہیں بارا ہائبریڈ اب کیا ہے فی ساڈے چار جدو جب جدا کرنے دل نو کچھ ہونے لگ پہ کیونکہ ایسا جب مولا علی کو چار سے جدا کرتے ہیں نا تین سے جی، جی۔ تو ہم میرے دل کو خوش ہونے لگ جاتا ہے اس وجہ سے حق چار یار جب کہو گے تو چارے آ گئے سمجھ نہیں گیا کیا کہا میں نے کیا کہہ رہا تھا دم سے اب تو راز کھل گئے اب تو کتابیں بازار میں آ گئیں اقبال نے پاکستان کا جی خواب دیکھا تھا سب جھوٹ نکل گیا کوئی پاکستان کا خواب نہیں دیکھا تھا اب کتابیں بازار میں آ گئی حقیقت کھل گئی بازی ساری کتاب بازار میں آ گئی ہے اقبال کا پوتا کہتا ہے کہ میرا دادا میرے دادے نے کوئی پاکستان کا خواب نہیں دیکھا تھا وہ تو اس پیچھے اسلامی ریاست کا خواب دیکھتے تھے یہ تو غیر اسلامی ریاست اقبال کا بیٹا اچھا، اچھا، اچھا۔ کتاب کا نام ہے جس کے اندر ساری خدمت بابا جی کی پڑی ہے سر جی دیکھو پڑھو تو میں منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راجا ایڈوکیٹ ہے وکیل ہے نور محمد قریشی ستر سال کا کھانگڑ ہے <laughs> پاکستان کے نعرے مارتا تھا اس نے کتاب لکھی ہے کتاب کا نام دیکھو کیسا ہے وہ خود نام بتا رہا ہے کتاب میں کیا ہے کہتا ہے تو صاحب منزل ہے کہ بٹنے ڈالور اچھا۔ آئی تو منزل دے اپنے آئے کہ حال ہے راہ راہ سے بھی نہیں راہ بھی کسیا پھرنا ہے وہ آتا اچھا۔ ہے پاکستان بنا پاکستان دے رہے پوچھ لیا تو سمجھنا پاکستان بن گیا ہے منزل مل گئی ہے وہ آندا چلیا تینو منزل تے جتھے تینو تے راہ بھی پوچھیا پھرنا او بھی لبا لے سبحان اللہ تو راہ نہیں لبا اوتے آ تو ایویں پوچھیا پھرنا پاکستان بن گیا منزل لب گئی پھر انہیں جیڑی حقیقت کھولی ہیں بچے رہے میرا مطلب قانون دیا نہیں جانتا یہ بھی گل لکھ دیتی ہے کہ بابا جی سارے سن سرکار پہنچ سنک پہ بابا بارے صاف لکھ دیتا دوال کہ بابا جی دے گھر دے اندر پسندیدہ کھانا سور دا ہوندا سی ہاں جی۔ اور سینڈوچ سینڈوچ بابے دے دے خاص جناب خدیر دے کم آف کم دے سنو ہوں اگو یہ بھی نال سن لو کہ جہاں حضرات اس قوم نے لیکن وہ لکھ پہ کھولے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ تو یہ تسا پہلو کھولے بے شک ہوں پھر سارے نے منہ کھول گئے ہاں۔ اچھا پتہ کیوں پہ کھلتا ہے دیر چ رکھا جی ہوں پتا کیوں کتاباں آ رہی ہیں کہ ادھر مولوی کہندے نے توجہ کرا مولوی کہندے نے بھی بابا جی جڑے سن اسلامی اسلامی نظام چاہتے تھے اچھا تو جڑے ہیں نا وہ سکولی طبقہ وہ کہندے نے نہیں بابا جی لبرل تھے وہ سیکولر تھے ماڈرن تھے کوئی اسلام کا کام نہیں کرنا چاہتے تھے وہ تو اسلامی حکومت کے خلاف سے کھڑا تھا ہوں یہ بن گیا رولا ادھر ہوں پارٹیاں سیاسی جہاں نے بابا بابا بے دین رولا نہیں سمجھ لگی جی جی ہوں پرلے پارٹیاں والے نا وہ کٹ کٹ کتاباں باہر رکھی آدھے نے واہ میرے ربا میں کیا آپس میں لڑو کام کرو لڑو اور ہماری بے شعوری میں چپ چپ چک تے مکالے سمجھ آئی کہ نہیں اور سونے اصل انہوں اسی جڑی سیاسی پارٹیاں جڑے وکیل لوگ تے حضرات سکولی طبقہ جڑی گل کر رہے ہیں نا بابا جی کے بارے جی، جی۔ اساں او دے حق اساں سچا کہنے ہوں نا اساں انہاں دی توہین کر کنا بڑا تمہارے ساتھ اسی نے لانٹی مولوی رنگ سیدھی کر جھوٹ بول رہے ہیں بالکل اسی طرح تو اقبال کہنے نے میں سانا فرنگی جدو آباد ہوا میں سانا محمد بھی برباد ہو ہوں ہو گئے آتے کوہن کے میں کھانے اللہ دے میں کھانے گزشتہ باد پرستوں کی یادگار ہوں میں بادہ نے شرابی دادا پرست شرابی میں پرانے شرابیاں بھی یادگار ہوں ہاں۔ پیام عیش و مسرت ہمیں ایش تو خوشی کا پیغام چند آ کے سنا نا جڑا وہ جنہوں نے گھر کو ہوئے کے مبارک دے پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے ہلال ہی ہماری ہنسی اڑاتا ہے ہلال حلال ہی سبحان اللہ موجودہ نہ کیا کیا موجودہ دور میں موجودہ دور میں مسلمانوں کو ہاں موجودہ دور کے مسلمانوں کو بارہ ربیع الاول شریف کے موقع پر بلکہ مجھے تو کہنے دو کسی بھی عید کے موقع پر اس واسطے جدو عید میں پڑھانا تو میرے آن کے میری ملتے ہیں تو مبارک دیں اتوں کہہ چڑنا خیر مبارک دے اندروں رو رہا ہونا جلیا کا خوشی کا مبارک دیں مفکر جو ہے فکر مند جو ہے فکر تو ہے نا ساتھ اللہ کے فضل نال عمل جیویں مرضی ہم فکر رکھنا اسلاف والی فکر کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہے جی زمیر والے لوگ نے انہوں واسطے ناچیز کی دعوت بے زمیر بے زمیر خوشی منا منا زمیر والا وہ جنہ رو سکتا ہے روئے خوشی ملاد اس لیے کر گے عید خوشی بھی اس لیے گے جس ملاد والے پھر نظام تازہ پھر سرکار بھی اگے اگے ہوں پھر جوڑے پاک جھنڈے بھی بھی اگا جھنڈا تو ساڈا ضروری